اگلا گروپ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو صورتیں مکی ہیں دو مدنی ہیں الانعام العراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تقسیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب کے ساتھ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بکرا سورہ عال عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ بکی سنتے ہیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ نام کے اندر سورہ آراف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براہ راست کتاب نہیں تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں چیز رکھی ہوئی ہے یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر من خاف مقام اور جنتان ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ چار صورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں ہے پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے مکی صورتوں میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اللہ کے رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے اب تذکیر بے آلہ اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی صنائیاں یہ تو آیات آفاقیہ آیات انفسیہ اور اللہ کے احسانات تم پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے ہیں اب تذکیر بے اللہ اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے ڈورمنٹ ہے بالقوا ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآن آتی ہے اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے لیکن اس کے لیے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے تذکیر بے اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سنائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کے ایمان کی دعوت ایک ہے التذکیر تذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تحس نحس کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم آج برباد کر دی گئی نسیم نصیات پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی محدود چند اہل ایمان باقی پوری دور انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم آج پوری ختم ہو گئی حضرت حود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعیب پوری ختم ہو گئی مدین کے لوگ صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے آمورا اور سدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئی تو یہ ایام اللہ آل فرعون غرق کر دیے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے بچے بچے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہے زمین کے لیے گندگی ہے پاک کر دیا جائے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا ابد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باس بادل موت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ اس درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ آراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامع لیکن اول سورہ انعام کے اندر اد تذکیر بے اللہ اور ثانیہ سورہ آراف اس میں آئے گی اد ایام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیات مختلف مختلف اوقات میں نازل سورہ معاہدہ اسی طریقے سے لیکن یہ صورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ سلاط والسلام اس صورت کو لے کر اترے اور یہ پوری سورہ نام ایک ہی نشست میں یوں سمجھئے ایک ہی تنظیم کے اندر یہ دو کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا اجتنابه وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا دو بٹا تین یا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بھگ ایک تہائی ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی کل سات آیات پر مشتمل ہے اگرچہ مانوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے بڑی فضیلت کی حامل ہے تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے عرفہ ہے بلند تر ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے چھ گروپ بنتے ہیں یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ آراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے ہیں بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور بدنی صورتوں کی مضامین میں جو بنیادی فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرقین عرب کے ساتھ ہے اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے توحید کا اس بات شرک کی نفی اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت رسالت جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ ہے مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے بہت کم ہے اور ہے بھی تو بل واسطہ ہے یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے سیرے میں اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں اصل رد و قدح جو ہے جو گفت و شنید ہے رد و قدح ہے بیس و نذا ہے وہ سب کے سب مشرقین سے ہے مشرقین عرب سے لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں ان میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی پہلے کتاب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہود اور نصارہ ان کے بارے میں مفصل گفتگویں ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی دعوت کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا وہ بھی بہت ہی سمجھیے غیر نمایاں طور پر اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا برس موجود نہیں تھا اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے لیکن ان میں ایک بات موجود تھی یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا یہ نہیں کھلم کھلا بات اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے اوس و خرگج کے چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اصل رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی کردار کی وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہے کسی نہ کسی درجے میں اوس اور خلج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں بکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور بدری صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی سچ بولنے کی تاکید ہوگی جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی بخل کی مذمت ہوگی سخاوت کی تعریف کی جائے گی اطام مساکین پر زور دیا جائے گا تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں بیسک ہیومن مورل کیریکٹر جبکہ بدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات وہ ہے اب احکام شریعت اب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تم پر فرض ہے یہ واجب ہے یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں لیکن تقریباً یوں سمجھیے کہ بتکرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی مشقت کی حق کی دعوت پہنچا دی حق کو مبرہن کر دیا بات واضح ہو گئی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا اس پر ایمان نہ لائی تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی پھر اس کو ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا عذاب اس سال کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی قوت القوم النزین نظین جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے تو یہ تو ہے عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے دو تہائی ہے حجم کے اعتبار سے اب آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ پانچویں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا سوا چھ پارے ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہیں آئی یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے اب مکی جنت میں ہم ہمارا داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان چھ گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے باس بادل موت حساب کتاب جزا و سزا جہنم اور جنت درمیانی دو گروپ کی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو سورہ انعام اور آراف ہیں اور پھر چودہ صورتیں ہیں مسلسل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا مکی قرآن کا کہ سات پارے تک مسلسل جو ہے مکی سوریات چھوٹتے چلیں گی ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے وہ بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا نہیں مانی اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی ہم بھی پر وحی آتی تھی بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لیے خیر ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے تو یہ مضامین ہے باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انعام آراف اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے ایک التذکیر بے اللہ یہ وہی لفظ ہے فب اعلیٰ رب کو مات زبان اللہ کی نعمتیں اللہ کی سنگائی اللہ کی قدرتیں اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں ان ایکٹیو ہیں انہیں اجاگر کرنا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بے ایام اللہ جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو جو ان کو نصیح منسیح کیا گیا یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے فضکر ہوں بے ایام اللہ اے نبی ان کو ذرا نصیحت کیجیے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر اور قوم شعیب پر اور قوم لوت پر اور آل فرعون پر وہ ساری باتیں کو بتائیے مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہو اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر بے بعل اللہ پر مشتمل ہے اور سورہ آراف جو ہے وہ اج تذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمایاں نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والارض وجعل اسلم والنور کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً سات سات پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین اب یہ ساتواں پارہ ہے الحمد للہ نبی خلق اسلم الظلمات والنور پھر آپ چلیں گے اب پندرہویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف الحمد للہ عبد له وجہ پھر اس کے بعد تیئیسویں پارے میں دو صورتیں آئیں گی سورہ فاطر اور سورہ صبا یہ دونوں بھی الحمد سے شروع ہوتی ہیں گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جالس خلق اور جالا آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے اندھیرا کس کو کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے یہ اس طرح کی کوئی مادنی حقیقت نہیں ہے اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جالا آیا بنائے اس نے ٹھہرا دیے بنا دیے نمایاں کر دیے معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے یہ اندھیرا ہے سمن ندی کفر ہوں میں رب دیں پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں یا دلون شور کا یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے جن کو انہوں نے اللہ میں تجارت میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی طرح اللہ ہے اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی طرح اللہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے مجھے صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نصاب میں جو ہم دو مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے ان اللہ لا یکفر و یشر کبھی و یکفر و بادور دال تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ہر معاف نہیں فرمائے گا کہ اس نے سر شرک کیا جائے البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے شرک صرف اس کا نام نہیں کیونکہ وہ مورتی رکھی ہوئی ہے اسے آپ نے سجدہ کیا ہو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہے یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں خاص طور پر حوامیم میں جا کر یہ بات اور کھلے گی توحید عملی کسے کہتے ہیں توحید نظری کیا ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاتر اور سورہ صبا پھر سورہ سعاد یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت وہ سورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے یہ تیئیس صورتیں بنتی ہیں گیارہ ادھر گیارہ ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنوع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں کیونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ چھ گھنٹے کی میں تقریریں ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا بڑے بڑے جیت علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ گئے ہیں لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ مست نگاہ کی ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح مطالعہ ہو معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں یہ چیز نہیں ملے گی اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو چھ کیسے ہیں ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر وہ ضرور ان کی سماج فرمائیں خلا خلق تم من ترین مقرا اجلا وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلن وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے وہ اجل مسمت چندہ اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط کامت قیامت ہوں ایک اجتماعی موت اس ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا ثم انتم کن ترون مسمن ان دہو وہ ادر المسمن ان دہو اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے ثم انتم کن لیکن تم شک کرتے ہو وہ اللہ جس کماوات و فراہو اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضا کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ کہ ملائق مقربین ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے یا عالم و صرف رکھوں یا جہاں رکھوں وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی وہ یا لم و باک اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی وما آتی من آیت من آیات رب اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے اللہ قانو انہا بور دین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں کر جب وہ بالحق کے لمبا جا ہوں تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قد کا زبو جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کے چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں فقد کا زبو بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے دن حق کے حق کو لما جا ہوں جب کہ ان کے پاس آیا فصوف یاتیم امبا ماں کالو بہی جستا اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب دھمکی دیتے ہوئے محمد کو گیارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے کان پک گئے ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب آیا نہیں خالی بہت جماتے ہیں تو اس کا جو استحدا کرتے تھے اب ان قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ بکیات انعام و آراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسم پر غزوہ بدر میں آئی ہے لہٰذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے تو جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو صورتیں کہ جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں انعام و آراف ان کو جمع کر دیا اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یکجا کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروپ بن گیا علم علام یا مہلکنا قبل ہی من قبل معذبک لقوم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تبکل عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم آج کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نمایا عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہے کس سے تمہیں معلوم ہے قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دبدبا اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے اللہ تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وہ ارسل سما علیہ مجرا رہا اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس سے زمین کی روئندگی نکلتی ہے وہ انہار تجری میں چاہتے ہیں اور ہم نے دریا بہا دیے نہریں بہا دیے ان کے دامن میں ان کے نیچے میں جنوب ہے تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا وانشادہ امباد ان کرن نہ اور ہم نے ایک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو ایک اور نسل کو اٹھا دیا ولاء نز اللہ علیہ کا کتاب تاثر اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے آیت نمبر سات جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصہ موجودہ ہمیں دکھائیے ایسا بولتا جو اب آپ کی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجیے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجیے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجیے کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجیے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقاضہ جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھے آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں نبوت کے مدعی ہیں موسا نے کیسے موجودہ دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسا نے کیسے موجودہ دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا بجے پھر کیوں نہیں موجودہ دکھاتے تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا موجودہ نہیں دکھانا جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی موجودہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدا اس میں جو ہو رہی ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کہاں اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر زیت میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہہ دکھاؤ اگر تم ہو والے اگر نبی ہو رسول ہو تو مجھے نہیں دکھاتے اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا نزلنا علیہ کا کتابن پھر تاثر اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فلمسو اور وہ اسے چھو بھی لیں بے حدی ہم اپنے ہاتھوں سے لکال الدین اللہ فیروم مبین اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا کیا ہم ایسا بولتا دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی پھر فوراً عذاب آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے اس لیے ہم موجودہ نہیں دکھا رہے موجودہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی اگر فوراً آ جائے گا قانولہ اللہ علیہ ملک کر وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے ولا ملک اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا سم ضرور پھر تو فیصلہ چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی وجہ تو آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس ہی کی وجہ سے تو ہے وہ لو جالنا ہو ملک جالنا ہو اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا بلا لبس نہ علیہ المسور اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل وہ انسانی شکل میں آئے بلا اب رسول بن قبل کا اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہو آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے بول ماں تو بے نام رسول اے نبی کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت رسول آئے لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں بڑا پہ رسول من کا نے کہا آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا حضرت روح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا ساڑھے نو سو برس تک اڑا ہوگا آپ کو تو ابھی دس گیارہ برس ہوئے ہیں وہ ساڑھے نو سو برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ فہاقہ بل نظیر سخیر من استاد بل آخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استحصال کرتے تھے معاملہ وقت کا ہے ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی لیکن یہ کہ نہیں ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا موجودہ دکھائیں کل سیرو فلم جو فلم کہ فکان آپ کے مطلب اے زمین سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا تمہارے ہی اس نظیرہ نمایاں عرب میں قوم آت قوم ثبوت یہ سب کے سب تھے اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو قافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں قوم لوت کے شہر بھی آتے ہیں یہ سب تم دیکھتے ہو تو لمم معافی سماواتے مل للہ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ کہے آسمان اور زمین میں پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے اب اعلیٰ نفس سے اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاں اولا اللہ یہ ہماری شفا کریں گے اللہ کے پاس وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزلہ نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے ایسے کوزل نہیں تھے وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا بالا ان سالتا ہوں من خلاب کا سما ہوتی وہ لفظ اللہ نبی ابھی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنایا کہ اللہ نے بنایا تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے صرف ان کا کیا تھا یہ بڑے چہتے ہیں لاڈلے ہیں اونچے مقام ہے یہ ہمیں چھڑوا لیں یہ شرک تھا کتب اعلیٰ سے رحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے اللہ نفس سے ہی اپنے اوپر یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے قطب رحم اللہ یجمان نقم اللہ یوم القیامت لا رہے وہ لازمن جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے لا نوین جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا قطب اعلیٰ نفس رحم اللہ یجمان ماننا کو یوم القیامت قیامت کے دن تو مار پڑے گی سزا پڑے گی سختیاں ہوں گی اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے انبیاء و رسول کے لیے صدیقین اور شہداء کے لیے صالحین کے لیے تم جو کچھ جھیل رہے ہو جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے تمہاری تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور سلا ملے گا تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا اعلیٰ یوم القیامہ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جدا و سزا ہونی ہے تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو لہو ماں کر نفیل نہار اور اسی کا ہے جو کچھ کہ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور یہاں مقابلے کا لفظ محضوف ہے بماترنا کا فل نہار اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حرف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت ہے ان کے لیے نہیں ہے وہ لہو ما نہ فل وما تحرک کا فل نہار وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے وہ سبی العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ وہ تخلیق ان سماوات کہیے لوگوں عقل کے ناخن لو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں اپنا کار ساس اپنا مولا اپنا مالک اپنا حمایت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں فاتری سماوات و جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہے وہ یوتم ملا یوتم وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں وہ تو کھلاتا ہے تمہیں وہ رازق ہے تو اتنی والا من اسلم کہہ دیجیے اے نبی ڈنکے کی چوٹ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں تکون المشرقین اور دیکھو تم ہر دن نہ ہو مشرقین میں سے یوم عظیم کہہ دیجیے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کروں میں بھی مستثنا نہیں ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے مجھے بھی کرنی ہے اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے ایسے ہی میں بھی اگر بال فرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے یہ بہت اہم آیات ہے ان کو سمجھنا چاہیے وہ امنی اقاف ہو نا ربی عذاب یوم عذاب یوم یوسرف ہوئی ہو یوم دن فقط رہے ماہ وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی بزال کل فوج المبین اور وہی ہوگی روشن کامیابی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں کوئی حیثیت نہیں دولت ہے وجاہت ہے وقت کی عزت ہے شہرت ہے اقتدار ہے یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں آنی فانی لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے فوج وہ وہی ہے وہی یمس اللہ بدن فلاں کاشف فلاکاش اللہ اللہ یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو لا تعلوم اللہ ہے وہی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت روا وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا وہی یم سچ کا بخیر خیر نفر ہوا اللہ شاہد قدیر اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قابل ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں وہ تو آداب کل شہر قدیر ہے وہ قائر و عباد ہی اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے چھایا ہوا ہے مسلط ہے کوئی بھی اس کی مخلوقات میں سے اس کے قابو سے باہر نہیں ہے وہ قابو یافتہ ہے وہ الحکیم القبیر اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا وہ شعین اکبر و شہادہ ہے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے قل اللہ خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں شہید بینی و بینکم اور وہ میرے اور تمہارے ماں گواہ ہے وہ اوئی حاضر قرآن بہی و مم بلغ اور میری جانب یعنی یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے حصی موجہ ہم نہیں دکھائیں گے بات ختم لیکن اصل موجہ یہ قرآن ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں اسی کے ذریعے انکار کریں اسی کے ذریعے تذکیر کریں جس کے اندر صلاحیت ہے جو طالب حق ہے جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پا لینا باقی جس کے دل میں کجی ہے ٹیڑھ ہے تعصب ہے ضد ہے ہٹ درمی ہے حسد ہے تکبر ہے وہ آپ دس لاکھ موجے دکھا لیجیے وہ نہیں مانیں گے کیا علماء یہود نے مان لیے موجے دیکھ کر حضرت بس علیہ السلام کے کیسے کیسے موجے مردہ کو زندہ کر دینا خلق حیات یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ بھوک ماری اور وہ اٹھا ہوا پرندہ ہو گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں خلق حیات اور موتا وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے مانا تو ہم جو موجود نہیں دکھائیں گے البتہ یہ کہ یہ ہے آپ کرتے جائیے محنت کرتے جائیے کوشش کرتے جائیے اب یہاں پہ خاص طور پہ بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجیے وہ اوہیا اہیا حاضر قرآن وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن یہ ان ذرا بے تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے محمد بالک اور جس تک یہ پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انزار پہنچ گیا یہ سلسلہ جو ہے عام قیامت کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے آپ کو عام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمے ہے کس کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ شدون آنے اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے سرچنگ ہوتے ہیں کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ضد ہے درمی ہے تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرسنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال انا کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلیہ ہے واقعی اللہ شاد کہہ دیجیے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دیتا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں بولے نما ہوا ہوا کہہ دیجیے کہ وہ تو ایک ہی لا ہے اکیلا واہ بری اما تشرکون اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے اللہ زین آتے نہ ہوں کتاب یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ہوں اب دیکھیے کیونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شدومت مت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحان آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے اصحاب صاب کا قصہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہاں میں تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے اللہ دین آتینا ہم ان کتاب کو لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی یار فون ہوں پہچانتے ہیں اس کو ہوں کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی می بنتے ہیں یہ ایک ہی شے ہے ایک ہی حقیقت ہے حضور جو ہے قرآن مجسم ہے قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت عمر مومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا کھولو کون قرآن حضور کی سیرت قرآن ہے کما یار فون اب نہ جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ دینا خسروں البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے من اسلم ممن اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا یعنی یہ دو جرم جو ہے برابر کے عظیم ترین جرم ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دینا ان ظالم یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے بھائی امن جمین اور جس دن کے ہم جمع کریں گے ان سب کو سما نقول الزین اشرک اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا نہ شرکا حکم النزیر کہاں ہے آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے سما الا ان قالوا تو ہم ما و اللہ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا ہم مشرک نہیں تھے انظر کیسا تزب اللہ انکھوں کو دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر بدل وہ ماکانو یفترون اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا غل آلوم گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے وہ ہوں منجسوں میں وہی رہے قرعید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آ کر توجہ کر کے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکے اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سمجھ کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں ذہین لوگ ہیں ہمارا انٹیلیجنسیا ہے یہ یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے کہیں آپ کے اوپر کوئی شدے چست نہیں کر رہے آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں وہ مینو میسفت آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہے نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں وہ جالنا اعلیٰ الاقلو بھائی نیف الفق حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے وفی آدان بکرا ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا شکل پیدا کر دیا وہی یرو کل آیا لا یوں اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے اور چکے تھے ختم اللہ قلوب ہم والا والا لہذا ان کا وہ سارا اجتماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا جاؤ کا کا یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں یقول الزین کا فرو ہاگا اللہ اسات اور یہ کافر کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں پرانی باتیں ہیں یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نسلانیوں سے سن لی ہے باتیں وہی آپ دہرا رہے ہیں یہ پرانے قصے ہیں وہ جنہاؤ نال ہو جنہاؤ اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں نہیں کا لفظ تو معلوم ہے ینہاؤ نال وہ روک رہے ہیں کس کو اپنے عوام کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی تو عوام کو سنبھالنا ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں وہ او نا نہ کہتے ہیں کن کچرا جانا وائزاسانے بھی ویزا بس یا اوشا تو نا سے ین او تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا ین او نا خود بھی بھاگتے ہیں وہی جو لکون اللہ الخصوم اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو وما یا شرون لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے احساس نہیں ہے ولاؤ ترا اس وقف انتناگ اور کاش کے تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فقالو یا لنا نرد ولا ودا لو کر دے رب دینا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نورد دو فر دیکھو یہ محضوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فن سج کو ولا لالو میں آیات رب اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وہ نقون امن المومنین اور ہم تو سد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بل بدالوم ماں کانو یخ امن قبل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی پہلے بھی حق ان پر واضح تھا بات ان پر کھل چکی تھی یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی بات واضح تھی لیکن اس وقت جو ہے حسد کے بوس کے تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے غلط العاد المان ہوں اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بن فرض تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے اپنے دنیا تقاضے ہوں گے بال اولاد کی محبت ہوگی یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی وہ ان نقاض اور یقیناً وہ جھوٹے وقال انیا اللہ حیات الگ دنیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی مان رہنوں میں مبین اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جان لیجیے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے آخرت کو نہیں مانتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرقین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے بعض سے بادل موت کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا فلاں بچا لے گا ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں وہ مددگار ہیں لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے ماد کا پرستی اس کو ہم کہتے ہیں الحاد کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہ قانون ہی الحیات اور دنیا و مانح میں وسیع وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ کرا اس رب اور کاش کے تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے کالا لئے اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اٹھائے ہو کہ نہیں کرا اس رب کالا ولاکا بل کالو بلا و رب پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے کالا فضوق العذاب اب ماں تم تک فرون تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں قد خسن اندازی کزبو بلقاء اللہ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی حاضری نہیں حتہ اذا جات بختتن یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک اب یہ سا گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے تم سات و بخت اچانک آ جائے گی قیامت کالو یا حسرتنا علامہ فرتنا فر فیح تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں ہم نے قیامت کو جھٹایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی وہ ہوں یہ اوزار ہوں اللہ ظہور اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اللہ سا ما یا ضرور آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے ممل ہے تو دنیا اللہ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے تقابل میں کہا یہ جاتا ہے تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہی حقیقت ہے ایک شے ابدی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہے ایک شے عارضی ہے فانی ہے لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارہ میں فی الگا تعلم ولا عالم اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا صحیح مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے فی الگا تعلم ولا عالم اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز حقیقت جو ہے نائب اور لاہ ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا سدا کا مقال کہ اب دنیا مدرات الآخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت اس کی شان و شوقت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ تین گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا وہ ڈرامہ ختم نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ایک ایک ہے جیسے ہیں سب سب کے یہ ہے سورت و خیر الدین اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں افلا تاخلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس صورت عمود کا ذروعۂ سنام قرار دیا ہے زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا قد نالمو نبی ہمیں خوب معلوم ہے ان نہ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں آپ سے جو وز مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگین ہیں آپ چکی کے دو پارٹوں کے مابین آ گئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے گولہ کر اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے وہ ظالمین نہ ظالمی نہ اللہ خدون بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہوگا اور کہ اس کو یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو ترجیح نہیں ہے ترجیح تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے ججرات آئے تو ہمارے ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جھٹلا رہے آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے ظاہر بات ہے رب و رب تنزل و ربل ونزل حدود توہین تو ہو رہی تو ہماری آیات تو ہو رہی نمبر دو بات ملکت کچھ رسول من قبل پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا صبر انہوں نے صبر کیا ماں اللہ الا ماں کزبو جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وہ اوزو انہیں ایزائیں پہنچائی گئی حتہ آتا ہوں نسلونا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی ولا مبدل کل مات اللہ اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کل مات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ضابطہ ہے آپ کو جھیلنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے ان سلو کی کا کالم ثقیلا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے اب جھیلنا ہوگا کا کم نبا المرسلیم اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے روح نے ساڑھے نو سو برس تک صبر کیا تھا اور اب اس کے بعد سخت ترین بات آ رہی ہے وہ ان کا نہ قبر آڈے کا اعراض ہو اور اگر آپ پر بہت ساخ گزر رہا ہے ان کا اعراض رشت تھا تو اگر آپ میں طاقت ہے انتب کل یا نفق سندر کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں اور سے سما یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لے پتا کیا ہوں گے آیا تو لے آئیے آئے جہاں پہ لا سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے رشتہ تھا طاقت ہے لے آؤ ہمیں ہمارا فیصلہ تھا اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے اس کا اختیار نہیں اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا فلا الْجَاهِلِينَ تو آپ اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا آپ جذباتی نہ ہوں بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا فلا تکون من جاہلی یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں ان آئے جو جب حضرت نو علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا ان نبنی میں ناخلی میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا لیکن جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ عود میں جا کے پڑھیں گے بڑا ساڑھے نو سو برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا ہے اس کو حق مل جائے فلا تکون من الجاہلین انما یستجیب النزیر یسمعون یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں یعنی حقیقت سنتے ہیں بل موتا یا اللہ اور جو مردہ ہے نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سما الہ جاؤن اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے قالو نولا مزدور آ گئے آئے تو بھی اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان طرف کی طرف سے دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصہ موجودہ نہیں دکھانا تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ لمان پڑا زیق میں حضور کی جان آ گئی بلکہ نالم کا بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے اللہ کے عزیز کو صدروں کا بھی ماں قلون آپ کا سینا بھیجتا ہے ان باتوں سے یہ کہہ رہے ہیں علیہ آئے تم کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے اور ان اللہ قادر کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے اکثر لا یعلمون لیکن یہ اندر سے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا موجودہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کی مہلت ختم ہو جائے گی یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ موجودہ نہیں دکھا رہے یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے ان کے علم میں نہیں ہے ممام اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں چیوٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہر کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے معاف فرق رکھنا پھر کتاب ابن شاہی ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں ہر طرح کی جو ہے استشاد کر دیا ہے سما ارا رب دیں پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا کرزم ہوئے آیات نا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں سمن و بکمن پھر ظلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں یشی اللہ اور ہو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ختم کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ میں یشا یجال ہوں اعلیٰ کے اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے کل آرائ تکم ان اقاطم عذاب اللہ اور کو اسات وغیرہ اللہ قدول اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں طوفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزا کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان تم اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمک تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری کیفیت تو یہی ہے بل یا ہو تنون اسی کو تم پکارتے ہو ان شاء پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے سو میں مات شریکون لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور اجاؤ حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے الى امم من قبل کا فافظ اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے امبیا اور رسول کے بارے میں امبیا نہیں رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگے گوش میں آئے اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی جب کھا لو پی لو جو بھی چند دن مہلت ہے ایش کر لو پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ آراف کے اندر ولاقر صلی اللہ علیہ میں فاخن بالباس وکبر رائے اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لال لہوں یا تدر شاید کہ وہ تدرو کریں آج کریں گڑ گڑائیں فلولا لائل جاؤں بآسما قدر رہو تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گر گڑاتے اور وہ آج بھی کرتے بلا کن کسب کو روب ہوں لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وزین نہ لہم شیطان و ماں یا ملون اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا فلما نسو بازو کی گئی جب انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیحت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی واضح آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا فتح نہ آ جائی اب وہ بکل نشے پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے اب کھاؤ پیو ایش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتہ ایزا فرے ہوں تھی یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذ نہ ہوں پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فیضا مبلسور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقوت دابر القوم ظلم اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی والحمد للہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قل آئے تم رقد اللہ و ختم اے نبی ان سے پوچھیے ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے من الہ غیر اللہ یاتی کم بھی اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا ان نصرف الایات دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھوں ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے آ رہے ہیں سم سمل پھول پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں کل آ رہے نتاب مذاب نے بخت ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا الل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا ہر یہ قوم وم تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین منظرین اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں رسولم مبشرین و منظرین جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسول کا وہ یہ ہے ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین اور ہم نہیں دیکھتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منظر بنا کر اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے فمن آمن واسل فلاں خوف علیہ مل سن تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو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 ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق میں نے الوحیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وہی آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں عقولرقم اندی خزان اللہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں بلا عالم الغیب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے بلا عقول الرقم انی ملک نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اطب اللہ مایوہ علیہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وہی کی جا رہی ہے اردھائی سب لامہ ولبصیر کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے افلا تفکرون تو کیا تم تفکر نہیں کرتے غور و فکر سے کام نہیں لیتے وانزر بہی اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں میں اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجیے آپ کا کام انظار ہے تبشیر ہے اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین پہلے آ چکا ہے وہی اللہ حاضر قرآن ان رقم بے و مم والا یہاں پھر آیا وہ یا خواب پورا یو شروع الا رب بے ہی خبردار کر دیجیے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باس بادل موت کے منکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے وہ ہمیں بچا لیں گے بنزر البح الدین یا خافور یوشر ربهم رب لهم من نہیں ولی ولا شفیع ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالطوں کو رفا کر لیں ان غلط فہمیوں کو رفا کر لیں لال لہم یا تقوم شاید کہ ان میں تقوا پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈر جائیں شاید کہ خوف پیدا ہو جائے ولا تت الدین یدون ربہ بالغذا ولاشی یوریدون وجهه اور مت جھٹکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی تعلیم ہے اس کی رضا کی جویا ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کبھی کاری ملازم گھٹیا لوگ اب ہماری شاعری نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کے دل جو جمگٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شاعری نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پر جواب دیا جا رہا ہے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں تصویر و تحمید کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روئے انور کے تعلیم ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے میشری نفس رام اور بات اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہے ماں علیہ کا بن حساب ہی بن شے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے مما من حساب کا من شعی اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلا دے دے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں فتح روزہ ہوں تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فتقون امن ظالمی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائے گی وہ قزارے تو میں بازی اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹکارتا وہ آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کزالے کا فتح نہ ہوں گے باز اسی طرح ہم آزماتے ہیں بات کو بات کے ذریعے سے لے یقول تاکہ وہ کہیں احاؤ من اللہ علیہ میرے کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہیں سردار ہم ہیں چوزرات ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں یہ جو ہے گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہے کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب نازل کرنی تھی نبوت دینی تھی تو کوئی من القلیت عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف بڑے بڑے چودھری ہیں سرمایہ دار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفلسی میں گزرا ہے سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم تو اس اعتبار سے کیا یہ رہ گیا تھا اللہ کے لیے بعض اللہ سما بعض اللہ من اللہ اللہ علیہ علیہ صلی شاہ کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقع ہے اس کا شکر کرنے والے ہیں ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عالم ہے رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کی صلاحیت ہے جیسے تعلق کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں لم یو المال تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستا یعنی کشادگی عطا فرمائی فربائی جا کر کل لذین یو من آیات نا اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان کو ربا اور فقرا کے لیے وحزا جہاں کل لذیذ یو مینون بے آیاتنا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں سلام علیکم تو آپ ان کو سلام کہا کیجیے اور انہیں خوشخبری دیا کتب رب کو عرب نفس رحما تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے انہو من عامر کم سور میں جہالت کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر ناواقفیت سے جہالت میں تاب امبا دے ہی پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا وہ اسلحہ اور اسلحہ کر لے گا فن غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرف سے کل سلام علی نفس الرحمہ کم من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بادی واصلہ پاندہ غفور الرحیم کذان نفصل الآیات آگے محضوف ہے لفظ لیتفکروا بےحا ولتستبین سبیل المجرمین اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقع مجرموں کا راستہ ہے اور انی روحی تو نام تدون الد اللہ کہہ دیجیے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کہ لات ازا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے ما اللہ احدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو لا کرو ط اور کہہ دیجیے دن کے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا کا غلط تو ادن اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا مما ان من المحتدین اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں قل انی علا بئی نت ربی اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجیے کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینا پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرت سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے فطرت سلیمہ عقل سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بینہ بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وہی مل کر بینا بن جاتے ہیں وہ لوگوں کے حق میں بینا اور خود اپنے حق میں بینا کیا ہے آپ کی اپنی فطرت سلیمہ اپنے سلیم اور اس پر پھر وہی کی توثیق وہی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی اپنے سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے من ربی کہہ دیجیے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرف سے بہیے نہ پڑھوں وہ قزب تم رہی تم نے اسے جوٹلا دیا ہے ماں ان ماں کستا نہ کہی میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئیے عذاب بہت سن چکے ہم کان پک گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس برس ہو گئے میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا ماں اندی ماں قصبہ جنون ابھی جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے ان یعنی اللہ فیصلے کا اختیار کلیتن اللہ کے ہاتھ میں یا قسط الحق کا وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کل لو انا اندی ماں کسبا جنون ابھی اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہاری داری سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے کل لو انا ہندی ماں دہی کہہ دیجیے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو لکونے لبرو بہنی و بین نکم تو میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید مدد نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پڑ گئے تو میں بھی تنگا چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے لکونے لبرو بہنی و بین نکم میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا اللہ عالم بالظالمین اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے وہاں اندہ اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح وہ اندہ مفات الغیر اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لا عالم اللہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے مافل بر بول باہر اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے ماتف کو تو من اللہ اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے بلا حبت ان ظلمات الارض ولا رقم ولا یاد نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں ولا رقمن نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ ولا یاب سن نہ سوکھی چیز اللہ فی کتاب مبین ایک کتاب مبین میں سب سب موجود ہے یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے ماں و ما یقون آنے واحد کی طرح وہ نبی یا توفا کم بل اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے وہ جو قادیانیوں کے ساری حباست کا توڑ جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یا توفا اب یہاں آ گیا وہ ہوتا وفاک بل وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت کیا وفات دیتا ہے کیا انسان بڑھ جاتا جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جانہ در جسم او در جان جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئی یا اس شیر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پہ نہیں جاؤں گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان نہا در جسم جسم کے اندر جان پنہا ہے او در جان نہا وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا ہے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل سے تو شعور ہے لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسا کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وہ ندی یا توفا کو مل گئے یا و ماجرا کو مل رہا وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے یہ توفا کو رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت صبح جب فی ہے پھر وہ دوبارہ پگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا لے تمہارا اجر المسمہ تاکہ وہ تمہاری جو مہرت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مصنون دعا ہے الحمد للہ النشور کل شکر اور کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمد للہ احیانی بادما ماتانی ون نشور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ صد فیصد درست الحمد للہ نظی احیانی بادما ماتانی و نشور کیونکہ عادت پڑی ہے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی شعور آیا الحمد للہ احیانی بادما بادما ماتانی نشور تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ با سے بادل موت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں وہ وہی تم بل نہار برج پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے سما یونب دیو کم کن تم تعمل پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے وہ القاہر اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر وہ یورسل علیکم حفظہ اور وہ تم پر نگہ بان بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفاظہ حفاظت کرنے والے نگہ باندھ وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بس آپ کا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا تو کوئی ہے جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جا دکم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفت ہو رسولنا یا پھر توفع آ گیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا رسول اللہ تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہ یو یہ فردون اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا سمت اللہ مولا الحق پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا اللہ الحق آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے الحکم اللہ اللہ یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں وہ ہوا الحاصبین اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی جی کو من ظلمات باہر صدر رہوں صدر رہوں خفیہ ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے سمندر میں گھپ اندھیرا ہے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اوپر بادل بھی ہے اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں میں جی کو اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے تو اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں ہر درخت معلوم ہوتا ہے کہ آسم ہے کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں مینجی کو منظر ماتل برے بل باہر تدرو رہا خوفیا اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خوبیا خوبیا اللہ بچا دے اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے کوئی دستگیری ہو جائے کسی طرف سے روشنی ہو جائے نہیں انجانا منہا ملا گئی اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا نجات دے دی نہ کون من الشاکرین پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے پورے اللہ جی کو منہا اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے وہ بن کل کرمن اور ہر قرب سے ہر تکلیف سے تم مان تم تشرکون پھر اس کے بعد تم آ کے شرک شروع کر دیتے ہو پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلیہ اپنے چودھری اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں کل القادر علیہ کم عذاب یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہہ دیجیے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوک تمہارے اوپر سے آسمان کا ٹکڑا گر جائے کوئی رائٹ گر جائے جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے کہیں جو بھی اوزین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی آغاز بھیج دے آپ کے اوپر اور من چاہتے جڑے تم یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے زلزلہ آئے زمین دھس جائے یہ بھی ہوتا ہے خشک ہوں گے قیامت سے پہلے بڑے بڑے تین خشک ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر عذاب من والا کم من تحت کم اور دو شکلیں ہو گئی اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے اور یل سکم شیان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے وہ یوزیر کا باز رقم باسا باز اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اب لڑو آپس میں پرانے اور نئے سندھی لڑو لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو اور اور پختون لڑو مارو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے کوئی ضرورت نہیں آپس میں تقسیم ہو جاؤ کہ گروہ بندی ہو جائے گی شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ان کیفت اسرف الیات الحم کہ دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر انداز بدل بدل کر ترتیب بدل بدل کر لانا ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھو وہ کلر بھی قوم کا وہ اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹ لا دیا بہی مراد قرآن یعنی میں نے ارد کیا کہ اس صورت کا یہ عمود حصی موجودہ کوئی نہیں دکھائیں گے اصل موجودہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بہی بہی بہی اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی وکل صاحب وہی قوم و کم الحق یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے کل لشت والے کمب وکیل ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے نپلیہ نبؤ مستقر کل نبائن مستقر ہر خبر ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے فصوف فتح میں نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا کریب نمبری میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے دور ہے ٹائم ٹیبل اللہ کے ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا بس فتح اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا واحدان آیت تین یقون فی ابھی آیا نا یہ آیت آگے جس کا حوالہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چالیس میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استحکار کر رہے ہیں تبصر کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے وضاحے ایت نبی میں یہ خود نفی آیات نا اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض مین میخ نکال رہے ہیں دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوص بڑا غور و خوص ہو رہا ہے بہت غور و خوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوف برے معنی میں آتا ہے صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا اس کے ماں لہو مال ہے فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور خوف ہے مین میخ نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خاک اتارنا یہ کوشش ہے یہ خوف ہے وزار آیت الدین تو ندی میں یا خوزو آیات نا جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو ہوں تو ان سے کنارہ کرو حتیٰ یا خوضو فی حدیث ان گہری یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے کسی اور مذاق میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو وہ اما کا شیطان و فلاطا خود باد ذکر اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن تک قرآن معذت ذکر جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم ظالمین ان ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجن اور پھر یہ البتہ منتظر رہو کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو کالو سلامہ علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ الزین یا تقور من حساب ہی شعیب اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقوا کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولاکن ذکر لالحم یا لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوا اختیار کرے وزری الدین و لحمن اور چھوڑو ان کو دفاع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے کھیل ہنسی مذاق ٹھٹا بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استحضاء میں تمکور میں بٹس میں میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس میں اس کو جو ہے وہ ختم کر گے بغیر بدر ندی میں لائب ولا ہوا بغرت تم الحیات دنیا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وزکر بے ہی اب پھر بے ہی کو نوٹ کیجیے تذکیر کیجیے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے جیسے کہ سورہ قاف آئے تھے آیت ہے قرآن بالقرآن خواب ہوا عید قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اللہ کی وعید کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے وہ ذکر ہی انتم نفس الماغ کا سبق اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یاد دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رحم رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لئے صلاح من دون اللہ ولی ولا شفیع پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفیع لیکن دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل کہ شفیع کی آیت الکرسی کے ضمن میں میں کر چکا ہوں بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل دن آئل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لمٹس ہے اگر ان شرائط اور لمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بل آخرت کی نفی کر دے گا تو کوئی فائدہ ہی ڈر کائے گا جب چھڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے شرابی ہیں زانی ہیں بدماش ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں غبن کرتے ہیں جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام کا کاہے تو آدمی ہاتھ روکے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں پھر تو جو ایش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو وہ تو سیدھا سیدھی بات ہے نہیں رہا حام اللہ ولی ولا شفیع و ان الکل عادل آدمی یہ وہی عدل آ گیا اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ لا یو خد نہیں قبول کیا جائے گا لا تجزی نفس النفس النفین ولا اقبال ولا شفات اللہ عدل ولا هم ينصرون یہ دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے ولاق البین ابسلوا بما کا سبو یہ لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض اب یہ رحم ہے لہم شراب حمیم ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی وہ عذاب العلیم بما قانو یقرون اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں قل من دون اللہ مالا اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے ان کو پکارتے ہو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ان کو متھے دیکھتے ہو اللہ مالا نوم ولا والنا خیر بدھ کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر لا حول ولا قوت یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام کا کس کے آگے اپنی عزت پیش کرے اس کا دھیلا کرے کسی کے میں اختیار ہے نہیں لا قوت اللہ حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اب ولا کہوں آخر کہوں گا ان سے کہوں جن رکوں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر یک درگیر و محکم کم گیر بخارو اللہ کو کسی اور کو پکارنے کا کسی اور سے سوال کرنے کا کسی اور سے ڈرنے کا کسی اور سے التجائیں کرنے کا کسی اور کا استغاثہ کرنے کا دہائی دینے کا کیا فائدہ مالا اور ہم جو ہے اپنی پیڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں بعد آئی حدان اللہ جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے کل وقت ہو شیاتی عرض حیران کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاتی نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو راستہ بھلا دیا ہو اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا لہو لہو الہدا کہنا ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف ہدایت ہدایت کی طرف آؤ ہمارے پاس آؤ قل ان اللہ دل الہدا یہ نقشہ کہیں دیا گیا ہے جماعت کی زندگی کی کتنی برکت ہے آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پہ آنا بہت مشکل ہو جائے گا جماعتی زندگی ہے ساتھی ہیں جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں ما سوادقین میت اختیار کرو رہو ساتھ سچوں کے کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے اس کا دماغ چکرا گیا ہے گھوم گیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا راستہ نہیں نکل رہا مشکل بڑی آ گئی ہے ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے گھر والوں کا پڑ رہا ہے بچوں کا پڑ رہا ہے بیوی کا پڑ رہا ہے راستہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر وہ ہیں ساتھی ہیں آپ کے کامریڈس ہیں آپ کے کولیگس ہیں اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں ان اللہ الہدا یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے وہ عمیرنا علیہ نصرب علی رب العالمین اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابے داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں وہ نقیم الصلاۃ و تقو اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ وہی لہ شرون اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا وہ الزی خلق و رب الحق اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ یہاں آپ کے کیا مانی ہے ود اے پرپز یہ بیکار نہیں ہے ربنا ما خلق کہا گا بات اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سورہ آل عمران کی آخری رقو کی جو دعا ہے بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق وہ خلب کا سماوا کے بنا تھا یوم یقول کن یقو اور جس دن وہ کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا اسی نے بنایا حق کے ساتھ اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی آگے چل کر آئے گا یوم نتلی سما کپل سجل کتب جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تو مار لپیٹ لیتے ہو مت سما وا تم تم بے یمینی تمام یہ خلاؤ سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے الحق اس کا فرمانا ہی حق ہے اس کا کیا مانی صرف اس کا کہہ دینا سن بس اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذریعہ کوئی میٹر کوئی انرجی کچھ الحق اس کا فرمانا ہی برحق ہے اس کا کہہ دینا ہی برحق کل فیقون یوم یقول کل فیقون قوله الحق ولاح الملک یوم میل خبر کے سور اور اسی کے لیے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا اگرچہ حقیقت میں تو پادشاہی اب بھی اسی کی ہے لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شاہ فہد صاحب بھی براجمان ہیں اور اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں ملکہ بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے لمن الملک اليوم الواحد معلوم کیا کہ اب بھی اگر بادشاہی اسی کی حقیقت میں لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہے کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ الملک یوم فقوف سور عالم الغیب وہ تمام غیب کا جاننے والا بس شہادہ اور کھلی باتوں کا جاننے والا وہ حکیب الخبیر اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر بھائی قال ابراہیم علیہ ہے آ اب اس میں آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں وہاں تیرہ انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا یہاں پہ سترہ انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں سراہد کے ساتھ مذکور ہے ان چھ کا ذکر جو ہے سورہ آراف میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ سراہد کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں تو قوم نوح کے ساتھ ہود کے ساتھ قوم صالح کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں اور باقی جو ہے نوح ہود صالح اور شعیب لوت اور موسا ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آراف اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے تو مذکر ہوں بے ایام اللہ التذکیر بے اعلی اللہ اس میں ہے بے ایام اللہ اس میں ہے لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے بھائی قال ابراہیم نے ابھی آگ رہا تھا تخت و آلہا اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہاں جو آگر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے گیا اس کی تصحیح کے لیے ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور اس اقار ابراہیم علیہ ابھی ہے یہ کافی تھا لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور اسی مغالطے کو اہل تشیعوں نے اختیار کر لیا ہے انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے اور حضرت یہ جو آگر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیعوں نے اختیار کیا قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام سراہت اور بتا دیا کہ ہے وہ اس خانہ ابراہیم بولے ابھی ہے آزرا اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے و اسنام نہ کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے انہیں کا قوم کا فی دلال مبین محت تو میرا تو خیال یہ ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وہ کزال کا نوری ابراہیم اور ملکوت سماوات و اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے براد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے کارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں بھلے یقون من الموقنین اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واؤ چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقا ہے کہ انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وکیل کا حجت نہ آتے نہ ابراہیم اعلیٰ قومی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرق نہیں ہوتا اس کی شریعت اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے صدیقین مشرق نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات و یقور امن الموقرین فلما جن علیہ ہنگین جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریخی کر دی رات اور انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو ہر ہزار ربی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ گویا کہ کہہ رہے کیا ہاں یہ میرا رب ہے اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے پھر سائن آف ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے ہاضا ربی فلما فلم جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شہر تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی بت پرست بھی تھی ستارہ پرست بھی تھی اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے یہ بیبیلونیا یا عراق آج کا عراق سابق بیبیلونیا اس کا ایک شہر ار اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں کھدائیاں ہو چکی ہیں شہر ار میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں اور اپنے بیٹے حضرت اشاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ پندھیرے تھے کیونکہ یہاں بت پرستی بھی تھی ستارہ پرستی بھی تھی اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا وہ حضرت ابراہیم سے وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انا وہی و امید میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں مار دوں فلما رال قمر بازن جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا کالا ہاگا ربی کہا ہاں یہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب فلما افرا کال لم جہد ربی جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قومی میں سے ہو جاؤں گا گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقا ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو دونوں سائز کو ناپ توڑ کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے پلمبا راج شمس باز جب دیکھا سورج بہت کال ہاضا ربی ہاضا ہاگا تو بھگوا ہاں یہ ہے رب یہ سب سے بڑا ہے پلمبا افلت جب وہ بھی ڈوب گیا یا قوم انی بری مما کو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک کہرا رہے ہو این وجہ فتر والارض حدیفہ میں نے تو اپنا رخ کر دیا ہے اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یکسو ہو کر ومانا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں وہ اب اس پر محاجہ کیا ان ان سے کی قوم نے وہ حجت بازی شروع کر دی یہ تم نے کیا کہہ دیا سارے دیویوں کی نفی کر دی سارے ستاروں کی نفی کر دی ہر چیز کی نفی کر دی اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نوسط جو ہے اس کا تم نے انکار کیا تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی کالا تو حجنی فل ہے حدان انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے ولا خاف و ماپش نکون ابھی اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو مجھے کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شیا ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کوئی تکلیف مجھے آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں نہ تمہارے کسی دیوی کا نہ دیوتا کا نہ کسی ستارے کی نہ استعت کا اور نہ کسی اور کا لا خوف ما ماتون ابھی تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں اللہ یشاء ربی شیا اللہ یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے بس ربی کل شعین علم یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے افلا کروں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نہیں سوچتے نصیحت اخذ نہیں کرتے بس کہ خاف و معاشرت تم میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے ولا انکم اشرکم بلّہ جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے ماں علم ينزل به ہی آلہ اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ما تم سلطانہ فائ الفریقین احق بالامن ان تم تعلمون تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک موحد ہے ایک اللہ اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں سارا اقتدار اس کا ہے ہر شہر اس کے قبضے قدرت میں ایک وہ کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا کل بھی چین روحانی اطمینان اور سکون ائی الفریقہ نے کو بالامن بل ان دونوں میں سے مبحدین اور مشرقین میں سے امن سکون اطمینان چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا الین آمن ولم یور بس ایمان ظلم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اس کا حقدار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آج پڑھی اس میں فرمایا کہ ان شرک نہ ظلم و لقمان البن ہی یا بنیا لا تو باللہ ان شرک نہ ظلم العظیم یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں شروع میں بھی آج کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من اندازے قدت کا می شناسم تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے بھیس بدلتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے اس موضوع پر میرے چھ گھنٹے کے کیسز موجود ہیں اللہ دین عام انگ الب سے ایمان ہوں بے ظلم یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نو کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی وہ لائے کا وہم محتدون ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی کے اعتبار سے وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا جو دعا مانگتے تھے اللہ علینا بال امن ول ایمان و سلامت ول اسلام اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ ہلال کے ساتھ اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے تو یہ بڑا گہرا رب ہے ان الفاظ کے اندر میرا چھوٹا سا کتاب کیا ہے قرآن اور امن عالم آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تیس بتیس سال پہلے کی تقریر تھی میری لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے فرمایا بتل کا حجت و نعت ہے نہا ابراہیم اعلیٰ قوم اس کا میں حوالہ دے رہا تھا یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے توریا توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ ہرمین شریفین میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی یہ مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا اس کو پکڑا جائے اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرتے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو کہ یہاں جانتا ہوں وہ کہاں ہے محمود الحسن کہاں ہے تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کر ابھی یہیں تھے جھوٹ تو نہیں بولا نا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے بالکل سچ بولا اس نے سمجھا بھی یہیں سے دوڑا ادھر دوڑ گیا اپنے نکل گیا اس کا نام ہے توریا یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریے کا انداز جو ہے وہ بہت ہے تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت اور تیشہ بھی جو ہے جس نے توڑا تھا سب کو وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے اعلی واردات بھی اسی کے پاس سے برامد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے باقی سب ٹوٹ گئے ہیں تو کرائم کی شہادت بھی ہے یہی ہے پکڑو تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں دونوں بینی پر آمادہ ہو جائیں یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے وطل کا نہ جتنا نہ ابراہیم اعلی قوم ہی اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف نرف درجات درجات نشا ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے ان نرب کا حکیم اور عالیم رب حکیم اور عالیم ہے وہ لہو اسحاق و یعقوب اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا کلن حجینا سب کو ہم نے ہدایت دی وضوح حجینا من قبل اور روح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے ومن ضروریت ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داود ابا سلیمان ابا ایوب ابا یوسف ابا و ہارو کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے داود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارو و کزال کا نزل محسنین اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنین کو یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھائیں سورہ معاہدہ میں سمت تقاؤ و حسن اللہ یہ محسنین و ز و یا و الیاس مزید بران زکری جیسے نبی جیسے نبی عیسیٰ کل من الصالحین یہ سب کے سب نیک مختوں میں سے تھے وہ و یسا و یونس و لوتا اور اسماعیل اور یسا اور یونس اور لوت و کل الفب اللہ عالمی سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی امین آبائے اور ان کے آبا و اجاد میں سے بھی وضوریات اور ان کی نسلوں میں سے بھی خوان اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بچ نہ ہوں ہم نے ان کو چن لیا پسند کر لیا سلیکٹ کر لیا وہ ہدے نہ ہوں سراب مستقیم اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف ظال کا حد اللہ یادی میں شاہ بن باز ہی یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ لو اشرک اور اگر بال فرض وہ بھی شرک کرتے تعلوم ماں ان کے بھی سارے اعمال حق ہو جاتے ہیں شرک اتنی بری شہ اتنے اونچے اونچے مراتب اتنے اعلی اعلی مقامات اللہ کی محبوب شخصیتیں اول العظم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء لیکن فرض یہ سمجھانے کے لیے رائے باتیں کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے ان اللہ لا یکفر و یشرک ابھی وہ یکفر و معذم رضا لے کر لے لو شاہ وہ حب قانوں اس کی عمل اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال ہفت ہو جاتے الاائے کلین آتے حمل کتاب اول حکم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا وہ نبوت سے سرفراز فرمایا وہ یکفر بہا ہا اور اگر کفران نعمت کرے یہ لوگ اس کی یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ان آیات کی ہم ناشکری کر رہے ہیں کفران نعمت کر رہے ہیں اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے فقط وکل نہ بےحا قومن لہسو بےحا بے کافرین تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی یہ کہ مدینہ کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک دس گیارہ برس ہونے کو آ گئے ہیں اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے محمد جیسا مبلغ اور رسول اور اور دائی اور مربی اور مزکی اور معلم اور دس بارہ برس کی جد و جہد میں بمشکل ڈیڑھ سو پونے دو سو آدمی پہلے دس برس میں تو بمشکل سوا سو آدمی تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے پی یقر بہا ہاؤ آئے اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقط وکل نہ بہا تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ کامن ایک ایسی قوم لیسو بحاب کافرین جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل گئی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا ڈرس نہیں آ سکتا انڈیا میں دوردرشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسے جو ہے ٹی وی کے ڈرس دکھائے جا رہے ہیں بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے آٹھ ہزار فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں القفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتار چینیاں احرام مکی خوب در بٹھا تھا چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بٹا کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بہرحال آج یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسے کہاں کہاں پہنچ گئے وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس تین سو کیسے ٹاپ کے ہیں کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسے ٹاپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے بھائی ہا الا فقط وقت کلنا بہا قومن لہسو بہا بے کافرین اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے الاے کلین حد اللہ فب خدا مختلف یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی فب ہدا مقتدف تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانے چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی فرمایا الاد الذین حضر اللہ فب ہدا ہو اللہ کم علیہ اجرن اور کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قصبے فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح سرات مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویاکم بالآیات و ذکر حکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتبخون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا باؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وحاذا كتاب انزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ آراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرق بہتر ہے جو بتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ محاق کا قدر بھی اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس جب جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ بشر من شعی جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل ڈینائل کیونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرقی نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے من انزل الب نذیج جا بہی موسا ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسا نے کرائے تھے کیا وہ من گڑھ تھی موسا کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل التاب ندیج جا بہی موسا نور امد الناس کی جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی تجالو رہافی تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تم دو نہا و تب خون کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوا فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی میں نہ ہو واؤلم تم علم تم اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آبا اجداد جانتے تھے یہ سب اللہ نے نازل کیا تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے فی پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہے وہ ہاتھ آپ کتاب النزل نہ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے وہ سبھی بین جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے بل تنزل ام و من ال تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ام القرا قرا قریے کی جمع ہے قرا بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے دارالخلافہ کہے دارالحکومت کہے تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القرا کی حیثیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھینک تو یہ کہ کعبہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپلی حاصل ہو گئی تھی وہ بھی اسی ڈعبے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرا ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ امر قرا میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور من ہلحا اور جو ان کے ارد گرد ہیں اب یہ من ہلحا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیڈیٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو آف ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹیکا جو ہے تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطۂ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نمایاں واقع ہے لہٰذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تو من ہاؤ میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا پورا ایسی بھی آ جائے گا ولدین یومنون بالآخرت یومنون بھی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں باس بادل موت کے لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے اب جن اٹھنا ہے جواب دہی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ اعلیٰ ہیں یہ حافظ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں آخر ہی میں تھے تمام صحابہ کرام مہاجرین ونا اسلم و ممن اللہ کا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی نمبر ایک اور نمبر دو او کالا او ہی ولم یو ہا شہ اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وہی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناخت کے اعتبار سے اللہ کی کی طرف کوئی شے منسوخ کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وہی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو ولاؤ اللہ ایک اور چیز کی بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان نے یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی نفی کا مراتی الموت اور کاش کے تم دیکھ سکتے جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نزا کے عالم میں ہوں گے بل ملائے کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے الفتکم نکالو اپنی جانے اللہ غیر الحق آج تمہیں نہایت احانت آمیز سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرح منسوخ کر کے ناحق باتیں وکن تم ان آیات ہی تستقبرون اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استقبال کر کے اعراض کرتے رہے تھے بالکل یہ تم اون آپ کو راگا اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ قدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایتی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وہ کلحم آتی ہے یوم قیامت فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتے دار ہیں نہ باپ نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہے نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے قدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لقی فرانا کما خلق ناک اول مرہ جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ نوٹ کیجیے خلق نا کو اب والا مر رہا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا رس و میرب کالو بلا تو مجرد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وہ ترک تم ماخبل اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انا ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر جو مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس العمری ہے ہماری ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو ورا ظہور کم اپنے پیچھے وبا نرا ما کم شفا کم النزیر رام تو ان فی کم شرکا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شور شریک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکڑ سے لقت تقت کو اب تمہارے ماں بہن سارے رشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے باقی موہوم جو ہے لات اس منات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی اتکٹا بین وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے رہے بین بندر تم کا امول اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم ضور کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے ان اللہ فالق الحب والنوا یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کھپلے سی نکلتی ہیں یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے گٹھلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے فائل حقیقت کون ہے جیسا کہ شیخ القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے جو وسایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحد رکھنا کہ لا فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کے سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے عزم سے ہے کوئی فیل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فیل کا بل فیل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب یقینا یقین ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا الحی المیت و مخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج فنا فن وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سفید سحر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا وہ جال سکن و شمس و قمر حسمانہ اب دیکھیے یہ ہے وہ اعلیٰ اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا تسکین بے اعلیٰ اللہ سکن اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت سول قمر حسبان اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہے اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ظال کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وہ ندی جانا رقم الرجوم التحت فی ظلمات البر والبحر اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہاز دانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے تاثر بہار کی بر بربہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو حج فصل آیات قومی عالمون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اس کی تفصیل بیان کر دی کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں بہو الدی ان شاہ نفس واحد اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت اعظم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ریولیوشن تھیئری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلق منہا گو جہاں والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا مینس الاصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فمستقر ہوں وہ اور اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانا ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودا کیا ہے اس پر تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا جہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں چھیاسٹھ برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودا کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستہ تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانت انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستہ قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسف جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانت رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستعودہ دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے فصل آیات الاقوامی یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقع سے کام لے غور کرے سوچے سمجھے وہی الحمد للہ سمائے ماں اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی بھی نبات اکل شہید پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی پاکرنگ نہ مل ہو تو ہم نے اس سے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خبرن سرسم کھیتی نخر جو مل ہو حق بن مترا کے جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی اس کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے ہب متراکبہ مترا کے بعد یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ من نقل بن تلحا کے ان دانیت ان اور کھجور کے دابے میں سے موشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنات من آناب اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں وہ زیتون اور زیتون و رومانہ اور انار مشتبہ وغیرہ متشابہ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے ان ضرور علاج ہمارے ہی ازا مرا ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جبکہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس کا تدریجن ہو رہا ہے ان ضرور علاج ہمارے ہی ان سمراٹ کو دیکھا کرو ایزا اسمرا جبکہ وہ پکتے ہیں پھل لاتے ہیں وجن ہی اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو ایزا این آ یہ گویا کہ یہاں محضوف ہوگا بجن ہی ہی ازا آ ان ضرور علاج ہمارے ہی ازا اسمرا دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے وہ یم ہی ادا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجن وہ پکتا ہے ان نفی لال قومی یوم یقیناً اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زیادہ ہوں ایمانہ اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وجال اللہ شرکال جن اور جنہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وہ خلق وہ خرق و لہو بنینا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق سے یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالر کے لیے ایک ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کی بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے پیچھے ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہے وہ اللہ شرکال رن انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ وہ خلق ہوں اس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خلق و لہو مدینہ و مناطن اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم میں بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو تعالیٰ نہ پور وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے بلی وہ سما واطم یہ لفظ آ چکا سورہ بکرا میں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے انا یقین پور ولد لہو اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تقلو صاحبہ جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جوڑو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وہ خلق اکل کل شعین اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہے وہ ہوا بے کل علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجل نہیں ہے زال اللہ ربکم رب وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفات کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے اللہ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور سی کو شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات بنوا لے گا تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخشیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراء الورا ہونا اس کا بکل شعین علیم ہونا اس کا بے اعلیٰ کل شعین قدیر ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے ظالم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق و کل شہی وہ ہر شے کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وہ اعلیٰ کل شعین وکیل اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لیے کار ساز نہیں لا تتخذو من مندونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدرکہ کو ابسار وہ ہوا وہو اللطیف وہ ہوا لطیف اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں وہ لطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تو ابسار وہ ہوا یو نکل ابسار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے جو جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دو اسما آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یورا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت ابوسا نے جب استدعا کی تھی رب نہیں اندر تو صاف کہہ دیا کہ لگ تر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لا کہ ابسار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ کو لبتا وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہ لطیف القبیر خب جا کم بسائے رب دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فمن افسرا بولے نف سے ہی تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فل نف سے ہی عامی آبھی ہے اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بند کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے ہردردی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وما تم علیکم بحفیظ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میں تمہارا کوئی تمہاری طرف سے جواب دے نہیں ہوں کزال کا نصدف الآیات اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں بھلے یقول درستہ تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا درخت یا دو لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وختی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس نے کس کیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجن بار بار درس کا اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضمو ہے تو سورنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا دی بولے نبئی نہ ہوں بولے نبئی نہ ہوں یہ قومی عالمون تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں یہ طبع معاویہ علیہ میں رابق اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن بکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاد یہ خطاب جو ہے کیونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تعویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے جالناک وسط تکون شہدا الناک و یقون رسول علیکم شہیدہ پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آئے تھے پانچ دفعہ یا یو امن یا یو یو یو امن امن امن یا یا لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا یو نظین عمل ملے گا ہی نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی گئے یہ تبی اہل اہلیہ رب ایک پیروی کرو اس کی جو وہی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وار ندیل مشرقین اور ان مشرقوں سے ذرا کنارہ کشی کیجیے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر دیجیے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجیے ولاؤ اللہ معاشرق اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بال جبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا مما جالنا رحیم حفیظہ اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغ نگران ذمہ دار ٹھیکیدار دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا اندر میں ہی ذکر میں ہی بشر میں ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ فذکر انما انت مذکر لشت علیہ مسکر یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر ڈاگو کا نہیں گے فمان طالیہ وکیل ولا تصب یدون یدول اللہ فیصب اللہ ادبم بغیر اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھیے ندین آمن نہیں یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور مناک کو کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خام خواہ وہ جوش میں آ کے غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آگے اختیار نہ کرو بلا تصب اللہ ہے بس گالیاں دو یا برا بلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا فیصب اللہ ادبم بغیر علم تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر زدم زدہ آ کر بغیر علم کے کزال کا سید نہ ہوں اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگر ہے ہمارے آبا اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انظار کرو تمشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ غالم بلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں سما الا رب ہی مرجے ہوں پھر ان کے ربھی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر ہوں ہو بیما کانو یا مدور وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے واقسم بلّہ جہاں جائے ماں نہیں اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے کچھ رکوؤں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد و مت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجودہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجودہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کوئی موجودہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسا نے دکھائے عیسا نے دکھائے فلاں نے دکھائے قوم سمود کو دکھا دیا گیا موجودہ تو آخر کیا قیامت آ گئی ہمیں کیوں نہیں موجودہ دکھاتے تو اقسم و بلّہ ہے جہاز ایمان اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو دفعہ موجودہ کیا بگڑتا تھا ان کا کھانے میں اقسم و بلّہ جہاز وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شد و مت کے ساتھ نہیں جا تم آئے کو من النبہ اگر آیت آ جائے نشانی آ جائے موجودہ دکھا دیا جائے وہ لازمن ایمان لے آئیں گے بول ان نمل آیا تو ان بلّہ کہہ دیجیے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں میرے اختیار میں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر اس کا جواب ہے آگے بمایو شیروں کو اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے انہا اجازات جات میں جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے زیت ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وہ نقل و اب کے ڈاٹا ہوم و اب سارا کمالم یو منو یہی اب والا ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکوع میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے بسارت ظاہر ہو جائے گا اس جوڑ کا کام ہے تو یہ چلے حرکت کرے اس کے اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے کئی مہینے لگا رہے اس کی اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لاک ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پہ حق شرک ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اس کو کہا ہے ختم اللہ ہو اللہ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے اس لیے کہ اب مہر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ بصیرت بات جینے کے یہ حق ہے تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی کیونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے سو موجے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان لائیں گے ورنہ کل میں وہ ہوں وہ ابسار ہوں ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی نگاہوں کو بھی لم یو بنو بھی امبلا مرہ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ وہ نظر ہوں کہ تم مہوں ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں یہی ام وہ آ گیا جو شروع میں سورہ بکرا کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے نیم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا یہ کہ این نیم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے ولاؤ اللہ نزلنا الہم علیہ کا اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وہ الموتا اور خواہ ان سے موت جو ہے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں وہ حشرنا علین کل شعین قبول اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو درو کر دیتے جمع کر دیتے ماں کان اللہ شاء اللہ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ معجزے دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق جو ہے مل گیا ولا کن نہ اکثر ہوں یا جہلون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یہ اعلی کار بن جاتے ہیں اگلی آج جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے کزال کا کزل کلال ان سے جین اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہم نے بنا دیے سوچیے غور کیجیے نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیے اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشاکش حق کو باطل نہ ہو تو پنش کیسے ہوگی کون بات نہیں حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتہ چلتا یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو آزمائش نہ ہوگی لہذا تو ہم کرتے ہیں خود تندیے دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا ہے جو جتنی استقامت دکھا رہا جو جتنا اشار کر رہا ہے نہیں تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم گا ہو کس کا کیا مقام ہے کا جالنا لکل نبی ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاتی جن شیاطین جن و انس یو ہی بازر فلقول وہ ایک دوسرے کو اشاروں کناروں میں وہی سے وہ ایسی باتیں ملما کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے ابھی ذرا تم اور صبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فکر نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے وہ کزال کا جالنا نبی سے ہی برمورا شاہ کا فالو ہو اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ کے کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمزار میں مارنے کے لیے تو کیا وہ ہاتھ وہی کام چلنا ہو جاتا اللہ کے حکم سے لیکن نہیں میں رب ہے ٹھیک ہے ہماری اس مندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا ڈرانا ہوگا اس کے رتبے جو ہے ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تم کیا جانو یا لہتا قومی یا لمون اب ماں غفر علی ربی بجال علی من بخر کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے میں یہاں کس ایش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیاں مناتے تو یہ حال ہے بلا شاہ ربوں کا مافال ہوں پر ذر ہوں ممایت کروں تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ اختراع کر رہے ہیں کرنے دیجیے یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے بھلے قصبہ الہ افیدت النزیر اللہ بالآخرت ولی الغو ہوں ولی اختلف ہوں مختلف تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولس جب ہوتا ہے ایک پازیٹو ایک نیگیٹو اب وہ جو آئنس ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق اور باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمیز جیسے کہ ہم سورہ عال عمران میں پڑھ چکے ہیں حتائی یمیز اور خبیص اور ملت طیب یہ خبیز اور طیب جو ہے گڈمنڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو قبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ منافق علیحدہ صاحب ایمان علیحدہ تو فرمایا خرا تاکہ اس کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے والے یار ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو امبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں والے یک غیر اللہ اب تبھی حکمل پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوشچن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا اب پس منظر میں وہ اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کچھ سند ہو تو پیش کر لو تو میں اور کسی اور کو ماننے کو تیار ہوں ایک جگہ آیا ہے پل انسان علی رحمان رحمان فانا اب آدمی اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بڑا فکری اس میں من سے کم اور جذبات سے اپیل ہے دروبینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے اپنے دل میں جھانکو ذرا غور کرو اپنے غریبان میں منہ ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی اب غیر اللہ ہے اب تبھی حکمت تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وہ نوی اند الحمر کتاب مفصلا جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازی کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازی کر دی ہے وہ لذیذ عقیرہ ہوں کتاب یا نمونہ نہ ہوں ربک اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازی کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فلا سکون ترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں وہ تمت کلمت و رب کا صدق اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجۂ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تمت کلمت رب کا تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی علی اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی متمت کال رب کا سدھ اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے لام مبدل علی کل مارتے ہی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہوا سمیع علی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ ان توتے اکثر منفل اور یو دلو کا سبھی زندہ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمند گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دورے صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجیے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے گوتل ہے ان سوتے اکثر امن فل قان سمیر اللہ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہے اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے بھائی شراب تو حرام ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرو نہیں ہو سکتی اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا سیون اپ یا اسپائٹ سرو کیا جائے یا مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسلیوٹ اتارٹی اکثریت کے پاس سورنٹی اکثریت کے پاس انہراج ہو وہی پتے اکثر صلاح اور یو سبھی کا ساورنٹی اللہ کے پاس رہے اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ان زن یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن و تخمین کی اکثر بچوں کی وہ یا رسول اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ان نربا کا ہوا ہے وہ بین سبھی نہیں آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وہ عالم بن محسدین اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہے ذکر رسم اللہ علیہ ان کن تم بھی آیات ہی تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرقوں میں جو جاہلی تصورات تھے توہمات تھے تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے بلکہ پھر بھی کہنا چاہیے یہ تو مکی صورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری فٹ تھے وہ سورہ معاہدہ وغیرہ میں دیے گئے مبالک اللہ اللہ علیہ یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صاحبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے ان کو ذبح کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے کچھ اور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لو کھاؤ بمالحم اللہ مما ذکر اللہ علیہ وقت علیکم جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہے یہ سورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودہ پارے میں لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اللہ مستور اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اشترار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وہ نہ کثیرن نہ بے افواہ بے بغیر علم اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں ان رب رب ہوا رب بالمعتدین اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وہ ضرور ظاہر اس میں وہ بات ہے ہو اور چھوڑ دو تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو ان لذیذ یکسب الش یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سید و بیمات ماتانو تریفون تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں جو خطے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا ولا مما لم یوز کرشم اللہ علیہ اور کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر ایک سو اڑتیس میں کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت ولا کر علیہ یوز کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بھائی نو لفق یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وہی نہ سیاسی اور یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں بس وساط داغی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وہی ان میں نہ مشلقون اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے اب ایک بڑی ساری وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے ان نمبر بہ مسلم ربا میں بھی تو کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے دس لاکھ کسی کو دیے چار ہزار روپے ماہانہ لے رہے ہیں جائز ہے دس لاکھ کا مکان کسی کو کرایہ پر دیا چار ہزار روپے ماہانہ لے رہے جائز یہ جائز ہے اور وہ ناجائز اگر نقد لے رہے ہیں تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مذاہب جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا یہ مر گیا اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو آرام ہے اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ دلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو یہ دفاع کرو اب امن کا تھا یہ نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے مراد ہے حیات مانوی اور موت مانوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے بحثیت انسان وہ مرتا ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اب وہ زندہ ہوا اب امن کا میتن جالنا لہو جاننا اور پھر ہم اس کو بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے یمشی بہی فنناس اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابے کمم مسلح کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو لہ سب خارج منہا اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں کا زین علی کافری نما یا بلون اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مدن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھ سال لگ گئے چھٹے سال میں ایمان لا رہے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سرخروشیاں کر رہے ہیں اب ایک ہے ایک وہ ہے جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے وہ وکلا کا جاننا فی کل کل اکابر مجرمی اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے کرو کیا تاکہ وہ اس کو خوب چالے چلے وہی بات شیاں ان سے جن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکے لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں سے امتحان لیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھریں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور اجاگر ہوں اکابر کابر ہے مجھے نہیں یم کرویا تاکہ خوب چالیں چڑھے وما یم کرونا اللہ بے حسین حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنے اوپر لے لیں گے لاسکے بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا اللہ یہ سلو لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ ایسا آجات آئے تو کال المیر حتہ نو کا مس لما کیا رسول اللہ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیل تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آئے تاکہ کالو لن نو میں نہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ ایمان نہیں لائے گے حتہ نو کا مسلا ماں اوتیا رسول اللہ جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجے اللہ عالم ہے سو یہ رسالتا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نو انسانی شعور کے اعتبار سے بلوک کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھایا جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نو انسانی کا دور تفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے ملوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصے موجودات بھی تھے اب انسان بحثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی ملوک کو اور شعور کے ملوک کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی اللہ عالم ہے سیا جلسالتہ سیوسیم النگین عالم سرار اللہ ہے عنقریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہ کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں وہ عذاب الشدید بیمار کارو یم قرون اور سخت سزا اور عذاب ان کی ان ساری چال بازیوں کے توفیل کے جو وہ کر رہے ہیں پمایوں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی مانوی حقیقت ہے اس پہ غور کیجیے گا شرح صدر علم لک صبرت یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شر صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا علم رشا کا اس شر صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ مربنا نور قلوبنا بل ایمان وسرح صدور اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ بات میں بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منسخی ہے معقول ہے کہیں چیز اٹھائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت سے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فمائی اللہ الحو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اشرح شرح صدر اسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ یور دل رہا جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے یا تنگ کر دیتا ہے ہر جن بہت ہی تنگ اندر سے کانما یساد ساد ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے اور ایک وہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے بوجھل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا کزال کا یج اللہ اللہ یومنون اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وہ ہاذا سرا تو رب کا مستقیمہ اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قد فصل آیات تیرے قومی جزک کرون ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے ان کو ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہے ہدایت حاصل کرنا چاہے لہم دار السلام اندر اب درب ہوں ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے دوسرا لفظ ہے دار السلام ہوا ولی وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بما قانو یا ملون بسب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارن کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے اثار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بما قانو یا عمل اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وہ ولی ہوں بیما کارو یا ملون وہ یوم یاسر ہوں جمین اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو یا معاشر الجن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت اب اس تک سر تم بنا لے واقع تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے عزازیل نے کہ تو دیکھے گا وہ و اکثر ہوں شاکرین کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دی جائے گی یا معاشر الجن قد دس پر سب تم منلس تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا وہ کالا اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیار لیا اور شکار کر دیا رب بنا وہ یہ کہیں گے رب بنا سنتا بے باز پروردگار پر ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے یہ ہم سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موقل بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائی کالا بلغنا اجل النبی بلا تلنا اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی کالا نارو مسوا کو اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانا کال جی نسیحا اللہ ماشاء اللہ اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ سوائے جو اللہ چاہے ان رب کا حکیم العلیم یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے کزال قز کلول باز و غلبین باز البا کارو یکسب اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کمائی کی وجہ سے بارک اللہ علی القرآن العظیم و دفاع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں تقسون علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات یوں ضرور کم لکھا یوم کم حاضہ اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں کالو شہید نہ آدان سو سے نا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور اعلیٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں بغرت قبول حیات الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وہ شہید و اعلیٰ ان اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف ان کانو کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے قرآن مجید نے یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو ساتھ انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فلم تکن فتنا تو ہوں اللہ کالو اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں کنہ مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ظاہر کا الب یقین ربو کا محلک کر قرآ ظلم واہ لوہا غاف یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہل و حاق وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالیٰ وما کنہ معذبین حتیٰ نب آسا رسولہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں قائد کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب اس سال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے نصیب منسیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بے کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیب منسیہ کیا جاتا تھا بولے کل درجات مما عامل اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براکب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیکو کار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بد بھی سب ایک جیسے نہیں وما ربوں کا غافل نما یا عملون آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ رب کل غنی الرحمہ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے جو رحمت واضح ہے یہ یشا یوزیب کو اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ یہ تخلیقی ما یشا اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی اسپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے تمام انشار تم منظوریت قومی آخری جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آج تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت حود کے وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی تو فرمایا جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے ان نما تو ادور اللہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی ومان تم بے اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہے گی کوئی قوم ملو اللہ مکان عامل اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہہ دیجیے ہے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں یعنی تم نے اب بارہ برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محسور رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ ہرشا کی طرف ہجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو یا قوم مل والا مکالت خوب انہیں عام مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فصو فتح نمون من تکون لہو الدار تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ آکمت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت الوراح و ہے اور جس کے لیے وہاں پر دو ہے اور اللہ کا عذاب ہے ان لہو لائف نہ ظالم یقیناً ظالم فلاں نہیں پائیں گے وجال اللہ حسنام نصیبن اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہے مہادیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہین قدیم کل شاہین علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کی صفات ہے ایٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گوڈس بے شمار ہیں اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہے ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے یا تو بھیڑ پکڑیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھیے وجال اللہ مما ذرا من نصیب ہم اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی فقال للہ بزام وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر وہ حاضہ نشو اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ کے نظرانے ہونے چاہیے فما کان نشور فلا یسر اللہ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی مصیبت آ گئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے بت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا وہ تو دنیا کے اندر ہے لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی اللہ اگلا دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بیچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا سب سے بڑا افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال کرا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے وراء الورا سما وراء الورا سمع وراء الورا وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے فما کام کان آئے ہوں تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے فلاح یسر اللہ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وما کان اللہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے فہوا یسر و اللہ شرک آئے ہند وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا سا ما یا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کزال کا کر علیہ کثیر من المشرقین قتلا ہند شرکا ہوں اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرقین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیا اردو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کرے بولے یل بسو والدین ہوں عمر تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے بلاؤ شاء اللہ ما پالو ہو اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فضر ہوں وہ یفترون تو چھوڑیے ان کو دفاع کیجیے ان کو اور جو بھی اس طرح بازی یہ کر رہے ہیں وہ کالو ہاد ہی الحر سن ہجر سن ہجر اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لا یتامہ الا اللہ منشا اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے نظام ان کے اپنے خیال میں وہ عام الحرمت ظہور ہوا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اونٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وہ عام اللہ رسم اللہ علیہ اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے تو آپ آئے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آئے کے مبارکہ میں کہ کیوں کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب دماغ کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے فالعام الحرم ظہور عام عام اللہ یسکرون رسم اللہ علیہ افطران علیہ اور یہ سب افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ چڑھ رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے سید ذیم نما قانو افترون قریب انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور یہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں وہ کالو معافی بتون حاضر نام خالص الکور نا اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خال نا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وہ محرم عنازوا دینا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وہی یقین محتن اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فہو پہ شرکا تو پھر وہ کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سید جی ہی بس پاؤں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری اور کہتے تھے یہ شریعت ہے پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہے ان نحو حکیم یقین وہ حکیم اور عالیم ہے قد خسر نظیر قتل و اولاد صفق دے گئے اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے وہ ہر رم اللہ اللہ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی اور افطرا کرتے ہوئے اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلیہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے اور بلو اما قانو محتدین وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں وہ نبی انشا جناتین معروشات وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات معروشات وغیرہ معروشات وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہے ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیر معروشات یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے آم کا درخت ہے تو ماروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے وہ اور کھجور کے درخت وہ ذرا اور کھیتی مختلف جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں وہ زیتون اور زیتون و رومان اور انار متشاب وغیرہ متشاب ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹ بھی ہے اس میں وہ مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہیں لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی ہے کلو من سمر ہی زاس مرا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دے وہ آتو حق کہوں یوم ہسا دے اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکات ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آتو حق کا ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو رات اسرے اور اس میں بیجا خرچ نہ کرو ان رح المصرفین اللہ تعالیٰ کو بے جا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہے من الم ہے و فرشا اور چوپاوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو بار برداری کا کام لیتے ہو ظاہر بات ہے بار برداری ہونے کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ ہم ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں ہم لطن و فرشا کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں کلو بیمار ردا حکم اللہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں بھی اور فرشا بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے بلا تب کا بے شیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ان نہ لکم ادو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سمان یا اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو تو صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دوران ولادت کی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جا رہا سمانیت ازواج یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں منزا اسنین بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ اسنین بکری میں سے دو بکرا اور بکری آج زکرین حرما امل السین آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ نے کن کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مونسوں کو حرام کیا ہے اب امتمل علیہ الحام السین یا یہ تو جو ان کے رحم ہیں ان کے مونسوں کے ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سمجھ ہے نبے اونی بے علم جن کو تم صادقین مجھے بتاؤ کسی صنعت کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وہ منل ایمل اسنین اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وہ بنل البقر اسنین گائے میں سے بھی دو ہیں ان میں بھی دو دو ہیں کریں ہر رما ان السعید پوچھیے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے امستمل علیہ ارحام السین یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہے ان کے ماداؤں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے ہم کن تم شہدا اس وسا کم اللہ ہو کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں ان یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی فمن ارفمن افطرا اللہ کزمن تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطرا کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے نہیں اللہ بغیر علم تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے ان اللہ لا یقین ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا فیما محرم اللہ تعین اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے اللہ عجو فیما محرمن اللہ لا تام ہوں کہہ دیجیے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وہی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانی وہی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم را تعین کھانے والے پر یا جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے اللہ یقون سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ معاہدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں منخنقہ ہو متردیہ ہو معقوضہ ہو وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائز ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے اور دمن مسوخن یا خون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا وہ حرام نہیں ہے مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے اور یا یہ کہ سور کا گوشت ہو فن نہ رچ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصل ناپاک ہے اور فس یا یہ کہ وہ ناجائز ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فمانی پر نہ غیر باغم لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو بلا عظم نہ حد سے زیادہ بڑھے صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فائن رب کا غفور رحیم تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وہ آلند ہادو حکرم ہاجو حقرم نا اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے ایک ہی نام تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصل حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی ہادو ناک الزیز و فرن اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو ومن مبین البرغ حرم نہ علیہم ہوما اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی اللہ ما حمل ظہور ہوما سوائے اس کے کہ جو ان کی پیس کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے اب الحوایا یا اٹڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو او مختلط اب یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی زال کا جزائنا ہوں میں بغ یہ ہوں یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشراتوں کی وجہ سے پہنا لساد اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے وہ کزموں کا پھر ابھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فقل رب کم زور احمد کہہ دیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا نہ فوراً موجودہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے ولا دو ماس والے قابل مجرمین لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات ان بخش شرب کرے شدید پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا سیقول الدین اشرق اللہ شاء اللہ شے ان قریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خام کا حرام ٹھہرا دیا ہے اللہ کو اللہ کو شہر قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجتیاں انسان کرتا ہے ان ہر اندم علم فتخرجو ہو لنا ان سے کہیے کزال کا کنزمن من قبل ہی اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتہ ذاکو باسنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا ہر اندم علم فتو رجوح ہو لنا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو ان پتب کا حصون تم تو صرف پیروی کر رہے ہو زن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے اب کیا بات کریں فل اللہ حجت البالغ کہہ دیجیے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رد کر دیا معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے اللہ حجت اللہ ال بالغ یہی سے امام الدین شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شعرۂ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ بالغ اللہ کی مکمل حجت کل اللہ حجت البالغ اللہ کی کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائم ہو چکی فلو لاہدا کو مجمعی اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکری صدیق جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے خلق الموت اول حیات لے جب کم تم کم احسن و عملہ تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے پھر حلوم شرادا کو سلون اللہ حرما حاضہ تو یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پاک گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی صنعت ہے فائن شہید تشد ماؤ ایسا بھی پھر اگر یہ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے ولا تب تب احوال لذین کر زبوں آیات نا مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے والذین لا یؤمنون دل آخرت رب یاد اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی سم البین کفرب ہم یاد اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آئٹ میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں فلطال و محرب رب علیکم کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں یہ سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوؤں میں آئی ہے بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بھی ساتھ لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اسی طرح پھر سورہ مثال کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل جن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکو میں اسی کا یہ خلاصہ ہے ماں حرم کم علیکم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے یہ اس کو بدھ کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے اللہ تشرکو بھی شہر نمبر ایک سب سے بڑی حرام شے سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابھی والدین احسان والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے ولا تقل و اولاد کو من املاق اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو دستی اور مفلسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھرے کیسے پالے ان کو نانو نرزوں کو کیوںیا ہوں ہم تمہیں بھی رکھ لیتے انہیں بھی دیں گے نمبر چار ولا تقرب الفواہ شہازہ مابا اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو تقل النفس التي حرم الله اللہ بالحق اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتل مرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حرمی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اللہ بالحق ظالم وساکم بہی ن تاخلون یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہے اصل چیزیں یہ ہے بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے کام لو بلا تقرب مال یتیم اللہ بلتی آسن دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے نہیں لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی اب لوگ آ شدہ اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وہ او فل قید میزان جب ناپ کے دو تو پورا دو جب توڑ کر دو تو پورا دو دل قسط عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لا نکلف صلی اللہ صاحب ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کی کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے ربنا لا تو آخر نہ ان نسینا و اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اللہ واقف نہ کیجیے لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمبش کے اندر لال اکلے وضا کل تم پا جب بھی کہیں بات کرو ابھی کی بات کرو انصاف کی بات کرو ولا قربا خواہ کسی دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے وہ بھی عہد اللہ اوفو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا یا یا کہ اس کو پورا کرو جو ایس کر دنیا میں آنے سے پہلے السط بے رب کم کالو بلا اس کو پورا کرو ظال کم وسطا کم بہی لال نقم کرو یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں لال نقم تزک کروں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو وہ اندا آسراتی مستقیم اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایک پیج پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے یہ نہیں ہے دین یہ ہے وان ہاگا سرات یہ مستقیمن فت کبھی ہو بس اس کی پیروی کرو ولا تب کبھی بولا اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ فتفر کا بالکل مان سبھی لے کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے تم سوا سبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو وساکم بہی یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے نا موسل کتاب تمام علیہ احسن پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر النبی احسن و تفصیل اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی وہ جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت منی کا جو خلاصہ ہے Quran version of the ten commandments of the old testament وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رقو میں ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام اشرا جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآن ہے یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایا تو نے موسا کو کتاب دی تھی تمام الزی احسنہ پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسرین کے لیے وہ تفصیل شعین و وُدم و رحمت اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت لال لہو رب ہند یومنون اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے وہ حاضہ کتاب الرض مبارک مبارکن اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازری کی ہے مبارکن بڑی بابرکت ہے ہاضا کتاب النط اللہ مبارک الفتبی تو اس کی پیروی کرو فتقول ترحمون اور تقوا اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولو ببادہ تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ معاہدہ میں کہا گیا ہے ان تقولو ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نذیر نہیں آیا فقط جا تم بشیر و نذیر تو دیکھو آ گیا ہے بشیر و نذیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے انتقول ان نما اورجنل کتاب والا تھا فتح من قبل نا کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے یہودیوں کو دی گئی کتاب یا عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے معافہ کائے گا ہم سے پوچھا کس بات کی تقول ان نما اورجنل کتابوں والا تھا فتح من قبل نا ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی وہ ان کنہ ان دراصت ہند لگا ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتا عمرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہٰذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی محاکمہ نہیں ہونا چاہیے اور تکولو یا تم یہ کہتے لو انا انجلا علین الکتاب اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لکن عہدہ من ہوں دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوعوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فقط جا تم بین تم رب کو اے سے عرب اے بنی بڑی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف سے رسول من اللہ آ گئی ہے فقط جا تم و رحمت اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فمن ازم ممن کذب اب آیات اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ صدف آندھا اور اس سے پہلو چرائے پہلو تو ہی کرے کرنی کترائے سنجل آیاتنا ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کتراتے ہیں سو العذاب بما کارو یسن پور بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث ہر یم ضرور اللہ یاب الملا کتویات یا رب و کات یا باغ و رب دیکھی یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسی زمین پر حساب کتاب ہونا جا رب قول ملک سب صفا سب فا و جیا یوم ذمب جہنم تو یہیں پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہیں پر فرشتے پڑے بازے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہیں پر اس طرح زمین پر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ ضرور اللہ ملائے پتویاتیا ربوں کا اویاتیا و آیات ربک یوم یاتی و آیات ربک جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں ينفع رفسن ایمان پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر آبی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاتی و آیات رب کا لا ينفع نفسن ایمان ہوا کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمنت بن قبل جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا اور کسبت تھی ایمان ہا خیرا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نے ایک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا وہ انتظر ہوں منتظر تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو ان لذیذ فر رقو دی رہوں ہے اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدت ابھیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی کان ناس امتم واحدتن واحد لیکن پھر لوگ آف شوٹ جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے اختلاط مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنیاں علیحدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لس فی شہید ان نما ملحلہ اللہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا جب میونب ام بما کارو یا فالون پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے من جا کے فلاح شروم سالیہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا اجر ملے گا ممن جا بسیا اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا فلا یوزا اللہ بسلح تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے لیکن نیکی کی کا زیادہ جتنی چاہے وہ دے دس گنا دے سات سو گنا دے اس سے بھی آگے اللہ یوزا ہو لے بنجے شاہ اور دگنا چوگنا کرے وہ لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی کل ادنی حدانی اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں کل کی بہت ہی اہم ہے یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو کل ادنی اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیس رکوعوں پر مشتمل صورت یا نذیر آمن کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام پہلے ایمان بھی مخاطب ہے لیکن سراحت کے ساتھ خطاب جو ہے کہ آئیو نذیر آمن وہ نہیں قل اندنی ہدانی ربی لا صراط مستقیم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہ ربنا بن ہوں قل اندنی ہدانی ربی لا صراط مستقیم دینن قیام ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر وبا کا نمین مشرقین اور یقیناً ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے کل پھر دوسرا کل آ گیا ان انی و نسطی و محیا یا و مماتی للہ رب العالمی کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز ہو میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کے ہم قابل ہوں زندگی وقت کریں طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شہ یہ ہے اور دین کو صرف زمینہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شہ یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبور کہیں اور لگا رہا ہے وہ بزال کا عمر تو مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وانا اول المسلمین اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں غیر اللہ ابوی ربن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روئے سخن ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں غیر اللہ ابوی ربن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وہ رب کل جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے ولا تک سے وہ رگول الف اللہ علیہ اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا ولا تذر و واضرت تم ملتا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لا تذر و واضرت تو مل گا کیونکہ نفس کا لفظارہ جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا سما الا رب مر کے حکم پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پلیب حکم بار کن تم فی ہے تختلی پھول اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے بہل یا تم خلائے فن اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ سلاط وسلام تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا و فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ایک قوم کے بعد دوسری اس کی پیچھے آنے والی یہ بھی ہے خلاح فلاؤ جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں خلائف الارض خلائے رقم فوق ان درجات اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دی ہے کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے جس کسی کو صحت جسمانی دی ہے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں یب لوگ تم فیم کو یہ مختلف بخشیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہے یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے لے بلا یبلو آزمانا جانچنا ابتلا اسی سے باب خیال ہے امتحان ابتلا ان رب کا سریوں قاب یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے لغفور الرحیم اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے بارک اللہ قرآن عظیم دفاع کمبلا حقیق